ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جنایات یعنی کہ جو قصور ہوتے ہیں حج اور عمرے کی غلطیوں کے حوالے سے جو ابھی ہم ساری بات کر چکے ان جنایات کی کتنی اقسام ہوتی ہیں یا ان کا جو کفارہ ہے وہ کتنی چیزیں ہوتی ہیں دیکھیے سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جنایات کی جزا اور کفارے میں چار چیزیں واجب ہوتی ہیں یعنی جو بھی قصور اور غلطی ہوتی ہے اس کا کفارہ چار چیزوں سے ہوتا ہے یا اس کا ازالہ چار چیزوں سے ہوتا ہے حج اور عمرے کے ضمن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ کہلاتی ہے بدنا پہلے میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں انشاءاللہ پھر اس کی تھوڑی تھوڑی سی وضاحت بھی کریں گے بدنا سب سے پہلی چیز ہے اس کے بعد ہے دم یہ بہت مشہور لفظ ہے دم تو نہیں واجب ہو گیا کہیں ہمارے اوپر تو دم کا لفظ آپ نے سنا ہے پھر ہے صدقہ اور اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے روزہ